حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تیس